بسم الله الرحمن الرحيم حضرت شاول اللہ محدد سیدی رحمت اللہ علیہ نے حجت اللہ میں حضیرت القدس پر جو تصریحات فرمائی ہیں اس کے آغاز میں انہوں نے یہ بات فرمائی کہ ولمل العلیٰ شان ہوا اور ملیالہ جس جگہ کا نام ہے جس چیز کا نام ہے ان کی اپنی ایک حالت ہے اور یہ ملیالہ کی بحث بہت تفصیل کے ساتھ گزر چکی کہ یہ کیا چیز ہے اور اللہ تعالی کے بہت اعلی درجے کے فرشتے وہاں پر ہوتے ہیں اور اللہ تعالی نے قرآن کریم میں بھی اس ملائے اعلی کا ذکر کیا اور پھر احادیث میں بھی اس ملع اعلی کا ذکر آیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ یہ بات ارشاد فرما دیجئے کہ ما کان علی من علم بالملع اعلی اور ملع اعلی میں کیا بحث ہو رہی ہے مجھے اس کی کچھ خبر نہیں وہاں پر جو فرشتے اور اللہ کے نیک بندوں کی ارواح کاملہ موجود ہیں وہ کیا کام کرتی ہیں حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس پر بحث کی اور دونوں طرف توجہ دلائی ملائے بھی اور ملائے بھی یہ دونوں حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی اصطلاحات ہیں اور اللہ چونکہ حضرت کے آخری دور کی تصنیف ہے اس لیے اس میں وہ ملائے اعلی اور ملائے اور حضیرت القدس اور حضرات القدس اور توجہات ایسی اصطلاحات بلا تکلف استعمال کرتے ہیں اس لیے عالم اسلام میں اللہ نے جن لوگوں کو مختلف علوم پر غیر معمولی دسترس عنایت فرمائی ان کو سمجھنا ایسا آسان نہیں ہے کہ ایک آدھ کتاب پڑھ لی جائے تو وہ سمجھ میں آ جائے ان کے علوم چونکہ بہت ہوتے ہیں اس لیے جب تک انسان ان کی کتابوں کے غالب حصے کو نہ پڑھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس شخصیت کا کہنا کیا ہے ابن رحمت اللہ علیہ کو دیکھ لیں کوئی پتہ نہیں چلتا اور وہ قرآن پاک کی تفسیر شروع کرتے ہیں مثلا سورہ اخلاص کی تفسیر آپ پڑھیں ان کی تو تفسیر کرتے کرتے وہ علم کلام میں چلے جاتے ہیں وہاں سے فارغ نہیں ہوں گے تو حدیث شریف میں آ جائیں گے یہاں سے ابھی بات پوری ہوگی تو فکا میں چلے جائیں گے وہاں سے تاریخ میں گھس جائیں گے پھر چلتے چلتے علوم اور معانی پر اور لغت پر بحث کرنے لگیں گے تو آدمی کہتا ہے کہ اصل میں جو بات کہنی ہے وہ ہے کیا وہ کہیں جا کر آتی ہے اور اس وقت تک انسان کئی سو صفحات پڑھ لیتا ہے اور مختلف علوم کے طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو مدتوں دار کے محسن رہے اپنی زندگی کے طالب علمی کے واقعات میں ایک جگہ فرمایا کہ کوئی استاد دار العلوم میں ایسا نہیں تھا جن سے ہم پڑھنے جاتے ہوں اور ہمارے لیے ایک کاپی نہ ہوتی استاد نے جو کچھ لیکچر دیا بیان کیا لکھ لیا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ واحد آدمی ایسے تھے جن کے لیے مجھے ایسا رجسٹر خریدنا پڑا جس کے آٹھ دستے اور آٹھوں پر نشانات لگانے پڑے ٹیگ لگانے پڑے کیونکہ شاہ صاحب پڑھاتے تو بخاری تھے لیکن بخاری شریف پڑھاتے پڑھاتے کوئی پتہ نہیں چلتا تھا کہ کس وقت تفسیر میں چلے جائیں تو جو ہی وہ تفصیل کی کوئی بات بیان کرتے تھے میں فوراً اس دستے کو کھولتا تھا اور اس پہ لکھتا تھا کہ تفصیل میں کیا کیا لغت میں چلے جائیں تاریخ میں چلے جائیں کسی اور علم میں چلے جائیں ابن اللہ علیہ نے سورہ فاتحہ کی تفصیل لکھی ہے اور آپ کو پڑھنے سے اندازہ ہوگا کہ وہ قرآن کی تفسیر کرتے کرتے کہاں تاریخ اور کہاں اپنے زمانے کے لوگوں پر پہنچ گئے علم اللہ نے دیا تھا اور بہت علم علم دیا تھا اس ہی کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے ایک شاگرد ہندوستان آ گئے اور وہ سلطان محمد تغلق سے ملے اور سلطان محمد تغلق نے اپنے نظریات کا اعلان کرنا شروع کیا مورٹین نے اس پہ زبردست تنقید کی ہے اور بہت سے مورٹین کا موقف یہ ہے کہ محمد تغلق جو نبوت کا دعویٰ کرنے والا تھا اور محمد تغلق نے جو یہ کہا کہ موسا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کمال تھا جو مجھ میں نہیں ہے اور پھر اس نے اپنے چار خلفا منتخب کر لیے اور پھر اس نے علماء کو کڑی سزائیں دی ایک مرتبہ اس نے اظہار کیا کہ اگر میں نبوت اور قرآن کے متعلق یہ کہوں کہ میں بھی ایسے کر سکتا ہوں تو ایک صاحب علم بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے جوتا اتار کے تغلق کو مار دیا یہ جوتے مارنے کی رسم کوئی نئی نہیں پچھلے زمانوں میں بھی ہمت والے ایسے ہی کرتے اور بادشاہ وقت اور اس آدمی کا جلال اور روب اور علم وہ صبح کی نماز پڑھ کے محمد تغلق ہدایا پڑھاتا تھا اور بڑی بڑی کتابیں فلسفے کی وہ خود پڑھاتا تھا اور پھر دربار میں جاتا تھا اتنا علم ہونے کے باوجود جونپور کے نے عالم تھے جب اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن میں کیا چیز ہے ایسی جو میں نہیں کر سکتا تو انہوں نے جوتا اتار کر مانگا تغلق کے لیے بادشاہ کے لیے بالکل انہونی بات اور اس نے قید کروا دیا اور اگلے دن بعض تواریخ میں آتا ہے کہ ان کے منہ میں گندگی ٹھونسی گئی اور بعض میں آتا ہے کہ ویسے ہی قلعے کی کسی گرا کے مار دیا گیا تو وہ لوگ لکھتے ہیں کہ اس تغلک میں اتنی بے ادبی کبھی بھی نہیں آئی جتنی ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ شاگرد ملے تو اس میں اتنی جرت اس وقت پیدا ہوئی کہ یہ کیا چیز ہے یہ مول کی اپنی بحث ہے اس وقت اس سے غرض نہیں ہے کہ وہ تاریخی تجزیہ حقیقت پہ مبنی ہے صحیح ہے غلط ہے بات اتنی سی ہے کہ جب علوم اس طرح پھیلتے ہیں تو پھر بہت سے لوگ اپنے غرض کے مطابق حصہ لیتے اس کے بالکل برعکس بھی ہوا ہے اور سطیع الدین رحمت اللہ علیہ دلی کے پڑھے ہوئے وہ شام چلے گئے اور ابن رحمت اللہ علیہ سے سر دربار مناظرہ شروع ہو گیا بادشاہ نے انہیں دعوت دی تھی کہ وہ تو خیر مہمان تھے اس کے شیخ سے آئے تو شیخ کے ساتھ انہوں نے بحث شروع کر دی یہ دلیل ہے شیخ کا اتنا علم تھا کہ سفی الدین ہندی جنجلا گئے اور انہوں نے کہا جس بات پر بحث ہو رہی ہے ابن تیمیہ تم اس پہ جم کے بات کیوں نہیں کرتے تم تو چڑیا کی مانی دو کبھی قدرت کے اس شاخ پہ بیٹھتے ہو یہاں سے آگ ڈالتا ہوں تو اس شاخ پہ چلے جاتے ہو وہاں سے اڑاتا ہوں تو وہاں چلے جاتے ہو تم ایک بات پر بحث کرو کیوں ادھر ادھر جاتے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے علوم کا بھی یہ حال ہے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی تفہیمات آپ دیکھیں اور کتابیں دیکھیں تو موضوع پر جم کر بھی بات کرتے ہیں لیکن شاہ صاحب رحمت اللہ کے اتنا وسیع ہے کہ جو اپنی ڈائری لکھتے ہیں یا جو کچھ اپنا متعلق ارشاد فرماتے ہیں بہت سے علوم فلسفہ موسیقی علم نجوم کتاب سنت فقہ اصول ہر چیز میں تاریخ ہر چیز میں شاہ صاحب رحمت اللہ چلتے چلے جاتے تو ملے آنا جو اللہ کے اچھے بندوں کی روحیں پہنچتی ہیں وہاں اللہ کے فرشتے ان کا استقبال کرتے ہیں اور یہ ساری چیزیں شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے ہاں بالکل بچوں کی طرح ملتی ہیں کہ وہ چلتے چلتے لکھ جائیں گے کہ حضیرت بالکل اس میں یہ واقعہ پیش آتا ہے وہ کہیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ مجھ پر چھا گئی اور انہوں نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی آدمی پڑھ کے حیران رہ جاتا ہے کہ یہ کیا ہوا ان کے لیے معمول کی بات ہے ان کے لیے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے یہاں بھی وہ ملے اعلیٰ کی بحث میں کہتے ہیں کہ وہاں جو فرشتے اور ارواہ ہوتی ہیں تو توجہ علا باریہ پر توجہ لا يصدها عن ذلك التفات الى شيء وهو معنى قوله تعالى يسبحون بهم ربهم ويؤمنون به اللہ کے جتنے فرشتے ملئے اور جتنی ارواح یہاں سے لے جا کر ملئے اعلیٰ میں داخل کی جاتی ہیں پچھلی مرتبہ جو بات ہوئی تھی اس کا ایک جملہ یہ تھا کہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ہوتا یہ ہے کہ وہ روح اتنی پاک ہوتی ہے اتنی اچھی ہوتی ہے کہ سوائے اس کے اس پہ بشریت کا لبادہ اور جسم ایک چادر کی مانند اوڑا ہوا ہوتا ہے اس نے اور کوئی چیز نہیں ہوتی اور اس کے جسم کی چادر مٹی میں ڈال دیتے ہیں اور سیدھی جا کے ٹھک سے ملیالہ میں مل جاتی ہے وہ فرشتوں جیسی روح ہوتی ہے پاس اور وہ گناہ سے سب رنگ متنفر ہوتی ہے نہیں کرتے گندے کاموں میں نہیں پڑتا گناہ میں نہیں پڑتا ہو جائے فوراً توبہ کر لیتا ہے اس روح کا اور فرشتوں کا درمیانی فرق جسم کی چادر ہے اسی لیے ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ مرکاز میں جو لکھتے ہیں کہ انسان کو جتنی طاقت اس زندگی میں حاصل ہوتی ہے موت کے بعد اس کی روح اس سے زیادہ طاقتور ہو جاتی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ جسم کی قید سے آزاد ہو جاتی ہے اور اللہ اس روح کو خود استعمال کرتا ہے جہاں چاہے جس طرح فرشتوں کی طاقت بڑھ جاتی ہے اسی طرح انسانی روح کی طاقت بھی بڑھ جاتی ہے اور انسان اس وقت شدید مغالطے کا شکار ہو جاتا ہے جب وہ کسی ایسی روح کو اس کی شکل میں دیکھتا ہے جو دنیا سے جا چکی تھی اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ روح مدد کو آئی ہے حالانکہ ضروری نہیں وہ روح مدد کو آئی ہو وہ روح بھی آ سکتی ہے کوئی فرشتہ بھی آ سکتا ہے اللہ کی طرف سے کوئی رحمت کی شکل بھی ہو سکتی ہے تین اور چوتھے انسان کے اندر جو لطائف ہیں صرف نقش بندیا کے حضرات ان پہ محنت کراتے ہیں یہ لطائف بھی کبھی کبھی انسانی صورت میں آ جاتے ہیں یہ چاروں صورتوں میں سے کوئی صورت ہو جاتی ہے مثلا آدمی دیکھتا ہے کہ میں سخت بیمار ہوں اور وہ اللہ سے دعا مانگتا ہے کہ رب اس بیماری کو دور کر دے اب خواب میں دیکھتا ہے کہ اس کے شہر آئے اور انہوں نے اس پہ ہاتھ پھیرا اور تھے اور بیماری وہ دیکھتا ہے کہ وہ اللہ کا اچھا بندہ آیا اور اس نے آ کر اس سے کہا کہ یہ چیز کر لو تمہاری بیماری دور ہو جائے گی دور یہاں پہ شیطان کو دخل دینے کا پورا موقع مل جاتا ہے اور شیطان کہتا ہے کہ دیکھا وہ فلاں بزرگ جو تمہارے تھے نا وہ آئے تھے نا انہوں نے تمہیں ٹھیک کر دیا اب یہی سے آدمی کی رابطہ پٹڑی چینج ہو جاتی ہے اس پہ جب کوئی تکلیف آتی ہے تو سب کچھ باندھ کے بیٹھ جاتا ہے کہ حضرت اب آ جائیں حضرت میری مدد کریں یہ کریں وہ کریں یہ ایک مستقل معاذ اللہ گمراہی کی راہ شیطان اس کے لیے کھول دیتا ہے حالانکہ ضروری نہیں ہے وہ بزرگ ہوں اگر وہ بزرگ تھے بھی تو ان کی روح تھی اور اس روح کو اللہ نے حکم دیا کہ تم جاؤ تاکہ وہ جو تمہارا مرید ہے اس کو کوئی نئی عجیب چیز محسوس نہ ہو ڈر نہ جائے میرا بندہ ہے اس کا اطمینان ہو جائے وہ تمہاری شکل صورت کے خوش ہو جائے گا تو اس کی آدمی بیماری ویسے ہی ختم ہو جائے اور کبھی کبھی اللہ فرشتے کو یہ حکم دیتا ہے اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو اس صورت میں بھیج دیتا ہے جس صورت سے آدمی مانوس ہوتا ہے جس صورت سے محبت ہوتی ہے اور کبھی کبھی انسان کے خود اپنے لطائف اس صورت میں سامنے آ جاتے ہیں یہاں سے گمراہی کی راہ شیطان کھول دیتا ہے اور جو آدمی پڑھا لکھا ہوتا ہے وہ اس کو دیکھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ممکن ہے میرے شیخ ہو ممکن ہے ان کی روح ہو ممکن ہے اللہ کی طرف سے کوئی فرشتہ ہو ممکن ہے خدا کی رحمت ہو اور ممکن ہے کہ میرا ہی کوئی لطیفہ آیا ہو اور میرے ساتھ ایسی بات ہو رہی ہو خدا کی طرف سے آیا ہو اور اللہ نے بچایا ہے مومن اور مواقع آدمی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے آپ کہتا ہے اللہ یہ سب تیری طرف سے ہے میں تیرے علاوہ کبھی مشکل میں کسی سے مدد مانگنے کا نہیں اور جو آدمی گمراہی پہ چل پڑتا ہے وہ کہتا ہے ہمارے حضرت آپ کی مدد کر دیتے ہیں کربلا سے آ جاتے ہیں نجف اشرف سے آ جاتے ہیں فلاں جگہ سے آ جاتے ہیں فلاں جگہ سے آ جاتے ہیں یہ سارا فرق اس بات کو نہ سمجھنے کی وجہ اس کی آپ رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ ملائے اعلیٰ میں جو اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں اور یہ جو روئیں ہوتی ہیں ان کی مکمل توجہ اللہ کی ذات اقدس کی طرف ہوتی ہے یہ وہ انتہائی مقام ہے جہاں کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑتے ہی پہنچ جاتے تھے صرف ایک چیز درمیان میں ہوتی تھی ہائی اور وہ تھا کفر کفر کا پردہ جب اٹھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ تم یا کلمہ اسے پڑھا دیا جو ہی یہ پردہ ختم ہوا صحابہ رضی اللہ عنہ اس اعلیٰ ترین درجے پر پہنچ جاتے تھے جہاں کوئی آدمی نہیں پہنچ سکتا ممکن نہیں ہے جو چیزیں اللہ نے دنیا سے ختم کر دی جیسے نبوت کو اللہ نے ختم کر دیا اسی طرح صحابیت کو بھی تو ختم کر دیا کسی آدمی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ صحابی بنے نہ اس رضی اللہ عنہ کسی محنت کی ضرورت نہ مجاہدے کی ضرورت نہ زیادہ ذکر اور فکر کی ضرورت بلکہ براہ راست اس مقام پہ پہنچ جاتا تھا جس مقام پہ اللہ کے اس کے درمیان کچھ نہیں ہے اور مسلسل وہ اللہ کو سوچتا ہے اللہ کی یاد میں زندگی گزارتا ہے یہ وہ مقام ہے جس تک پہنچانے کے لیے شاہ ولی اللہ اور اس مجدد رحمت اللہ علیہ اتنا کچھ لکھتے ہیں کہ ذکر کرو یہ کرو یہ کرو تاکہ دائمی حضوری کی کیفیت بن جائے اسی لیے عرص مجدد الفطانی سلم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اور وہ چونکہ وہ حضرت شہود کے قائل ہیں وہ فرماتے ہیں کہ محبت بھی اصل نہیں جو حضر الوجود کے قائم ہیں وجودی صوفیہ خاص طور پہ چشتی نظامی بھی اور اور, اور, اور, اور اور صابری بھی بھی قادری یہ سارے کے سارے وجودی ہیں نا تو توحید وجودی کے جتنے صوفیہ قائم تھے انہوں نے اکبر کے زمانے میں جہانگیر کے زمانے میں شیرت کے اثرات کو جب اس میں ملے تو معاذ اللہ امت کو بڑے طبقے کو گمراہ کر کے وہ در حقیقت کفر لے کر آئے معاذ اللہ اور لوگوں کو یہ سکھایا کہ ایک وقت ایسا آ جاتا ہے جب اللہ اور بندے کے درمیان کوئی فرق نہیں رہتا حدیث صحیح مل گئی انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے کہا صحیح بخاری میں نا یہ میرا بندہ میرے قریب ہوتا ہے اتنا قریب ہوتا ہے کہ میرا بندہ فرض کے ذریعے میرے قریب ہوتا ہے پھر اس کے بعد وہ نفل نفل نیکیوں کے ذریعے میرے قریب ہوتا ہے تم تو سمے اللہ نے کہا میں اس کے کان بن جاتا ہوں اور میرے ذریعے سنتا ہے میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں اور میرے ذریعے پکڑتا ہے اور میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں اور میرے ذریعے چلتا ہے اور وہ میرا بندہ اتنا میرے قریب ہوتا ہے اتنا قریب ہوتا ہے کہ بال آگا نہیں مجھے اپنی قسم ہے اگر وہ کسی مصیبت سے پناہ مانگے گا تو میں اسے بنا دوں گا مجھے قسم ہے وہ اس سے دعا مانگے گا تو میں اس کی دعا کو قبول کروں اور میرے بندے میں اور میرے درمیان کچھ نہیں رہ جاتا سوائے اس کے کہ موت اسے دینی ہوتی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس سے ملوں اور یہ ملاقات ممکن نہیں ہے جب تک موت نہ آئے اور جب موت کی کیفیت میرے بندے پر تاری ہوتی ہے تو میرا بندہ تنگ ہوتا ہے روح اپنے جسم کو چھوڑتی ہے تو اللہ نے کہا میں پریشان ہو جاتا ہوں اور میں فرشتوں سے کہتا ہوں کہ انی متردی میں اپنے بندے کے بارے میں پریشان ہو گیا ہوں کیوں اسے تکلیف ہو رہی ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات کہی تھی سمجھانے کے لیے تھی علامہ اقبال نے بھی یہی کہا انہوں نے کہا گفتہ گفتہ اللہ اس کا کہا کہا اللہ کا ہو جاتا ہے گرچہ اس حلقوں میں عبداللہ اللہ اگرچہ وہ آواز تم سن رہے ہوتے ہو آدمی کے حلق سے لیکن در حقیقت اللہ کہہ رہا ہوتا ہے یہ سمجھانے کے لیے تھا اس صحیح حدیث کو ان ظالموں نے اپنے حق میں استعمال کیا جن کا در حقیقت پورا عقیدہ حلول کا تھا اور یہ حلول کا عقیدہ کہ اللہ اور بندہ ایک ہو جاتا ہے معاذ اللہ دونوں میں کوئی فرق نہیں رہتا اللہ یہ یہودیت سے آیا تھا اور یہودیت سے اس عقیدے کو کچھ ان لوگوں نے قبول کیا جو بظاہر اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں اور کہتے تھے ہم رابطے لیکن حقیقت میں عقیدہ یہ تھا انہیں موقع ملا وہ جو وحدت الوجود کے قائد صوفیہ تھے ان کی خانقاہوں میں آئے آ کے ہماری طرح نماز پڑھی روپ دارا اللہ اللہ کیا ذکر بکر کر کے شہر بھی ساری چیزیں تھوڑے ہی جانتے تھے ان سے خلافت لے لی اور خلافت کے بعد جب اپنی خانقاہ کو لی تو اپنے سارے مریدوں کو یہ حلول کا عقیدہ سکھاتے رہے کہ اللہ میں اور تم میں کوئی فرق نہیں اور نتیجہ یہ نکلا کہ معاذ اللہ سلفر اللہ حضرت مجد سر ہندی رحمت اللہ کے زمانے میں ایسے گمراہ سوتی بیٹھ گئے خانقاہوں کاؤں جو اپنے مریدوں کو کہتے تھے آج رات اللہ آیا تھا میں اور اللہ باتیں کرتے رہے کرتے رہے اللہ نے مجھ سے یہ کہا میں نے خدا سے یہ کہا ہم دونوں کی گفتگو ہوئی پھر ہفتہ کے صبح ہو گئی اور صبح کے وقت جیسی روشنی تم دیکھتے ہو اللہ کی روشنی رہتی ہے حسک مجدف سر ہندی رحمت اللہ علیہ نے اسی پہ لکھا ہے حضرت اپنے خود مکتوبات کی عبارت ہے جو آپ کو سنائی ہے حضرت فرماتے ہیں ہمارے زمانے کے صوفی اتنے گبراہ ہو گئے ہیں انہیں ذرا خدا کا خوف نہیں رہا اور یہ سب وہ لوگ ہیں جو اس طرح کے کسی لیے توحید وجودی حضرت نے سب بحث کی ہے اور پھر ایک جگہ یہاں تک لکھا ہے کہ میرے شہر خواجہ باقی بلّہ رحمت اللہ علیہ اپنے اپنے اپنے اپنے خواجہ تاج شاہ محدود رحمت اللہ کو کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ شیخ آپ گواہ رہیے کیا ایسی بات نہیں ہے کہ وفات سے پہلے خواجہ باقی بلّہ رحمت اللہ علیہ بار بار فرماتے تھے کہ مجھے پتا ہے کہ وجود کی وحدت یہ ایک تنگ گلی ہے تنگ کوچا ہے جس میں اور دریا اور بڑی شاہراہ کہیں اور حضرت مجدد البرطانی رحمت اللہ علیہ نے شبل اللہ رحمۃ اللہ نے کسی حد تک لیکن مکمل طور پر مجدد البرطانی رحمۃ اللہ توحید شہودی کا نظریہ دیتی انہوں نے کہا اللہ اللہ ہے بندہ بندہ ہے کوئی جگہ ایسی نہیں آ سکتی جہاں پہنچ کے اللہ اور بندہ ایک ہو جائے اگر یہ ساری تاریخ نہ پڑھی ہوئی ہو تو فقہ کی عالمگیری کے جملے کی سمجھ ہی نہیں آ سکتی فتح عالمگیری جو ہے اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کے دور میں ہوا نا اس کے کفر کے باپ میں آپ دیکھیں تو وہاں لکھا ہوا آپ کو ملے گا کہ اللہ کبھی اپنے حد سے اتنا نیچے نہیں آتا کہ بندہ ہو جائے اور بندہ کبھی اتنی ترقی نہیں کرتا کہ اللہ بن جائے آپ نہیں یہ کیا مطلب ہوا جب توحید وجودی پڑی ہوئی اور توحید شہودی بھی تو پھر پتا چلتا ہے کہ انہوں نے یہ کیوں جملہ دیا اسی لیے مجدد مجد رحمت اللہ اتنے زیادہ ان چیزوں پر تنقید کرتے ہیں کہ اب لوگ ایسے گمراہ ہو گئے ہیں جو اللہ اور بندے کا فرق مٹانے چلے ہیں معاذ اللہ اورنگزیب عالمگیر وفات تک جو کتابیں ان کے مطالعے میں رہیں اور اورنگزیب نے اپنے بیٹے کی شادی جدید رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان میں کی اور اورنگزیب رحمت اللہ علیہ پورے مکمل طور پہ کے قبضے میں سے گویا کہ بار بار لکھتے ہیں کہ میری تربیت کے لیے کسی کو بھیجیں میری تعلیم کے لیے کسی کو بھیجیں حضرت رحمت اللہ کے پوتے کو اپنے ساتھ رکھ لیا حضرت کے بیٹوں کا استقبال کیا یہ ہو گیا خواجہ معصوم صاحب رحمت اللہ علیہ کا جو اس کے مجدد رحمۃ اللہ کے بیٹے تھے جب انتقال ہوا تو پوری دلی کی مساجد کھول دی گئی خواجہ معصوم صاحب رحمۃ اللہ شیخ لائے تو اورنگزیب نے کہا کہ میں نے ان کے والد کی تعزیت کرنی ہے اور خواجہ معصوم صاحب رحمت اللہ کی تعزیت کرنی ہے بیٹے ان کے آئے تعزیت کی وجہ سے پوری دلی میں مفت اورنگزیب نے تقسیم کیا ہاں یہ سب کچھ ہونے کے باوجود حضرت مجدد رحمت اللہ کے مکتوبات اور حافظ شیرازی کا دیوان یہ دو کتابیں اورنگزیب ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے رائے رحمہ اللہ اس کے باوجود ایک موقع ایسا آیا جب انہوں نے سرکاری حکم نامہ جاری کیا اور فلاں صوبے میں رحمت اللہ علیہ کے مکتوبات سب کے سب ضبط کر لیے جائیں اور عوام کو ہرگز اجازت نہ دی جائے انہیں پڑھیں کیونکہ ان میں ایسے علوم ہیں جو میری پبلک آگے رعایا سمجھ نہیں سکتی اور میں نہیں چاہتا کہ آگے چل کے کوئی مذہبی فتنہ اٹھے اور پھر مجھے بہت بھیجتی یہ لوگ جو حکمرانی کے اہل تھے وہ جانتے تھے کہ کس حد تک بات ہو سکتی ہے کس حد تک بات نہیں ہو سکتی تو یہ جو شہودی تھے ان سب کا معاملہ رحمت اللہ کی طرف مر جا ہے اور جو وجودی تھے وہ پہلے سے چلے آ رہے تھے اب وجود اور شہود کا فرق ہوا اور شہودی جو تھے وہ کہتے تھے کہ اللہ اللہ ہے اور بندہ بندہ ہے اور دونوں میں کوئی ایسا مقام نہیں ہے جہاں پہنچ کے وہ ایک دوسرے میں مل جائے معاذ اللہ اس لیے شہودی جو تھے یہ کہتے تھے کہ اللہ کی طرف توجہ بھرپور قائم رہے اور انسان اپنے حالات کو بھی دیکھے وہ کہتے تھے اپنا کاروبار کرو سب کچھ کرو لیکن کبھی بھی ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ تم پہ ایسی کیفیت تاری ہو جائے کہ تم ازحال از رفتہ ازحال ہو جاؤ تمہارا حال حال ہی نہ رہے وجودی جو ہیں صوفیہ ان میں بہت سے لوگ ایسے تھے جن پہ آخری زمانے میں یہی حالت ہو جاتی تھی خود علامہ اقبال جو ان کا آخری دور تھا یہ بالکل وجودیوں کا دور آ گیا تھا اور اقبال آہستہ آہستہ وحدت الشعود سے وحدت الوجود کی طرف منتقل ہوتے چلے گئے جب آپ ان کا کلام پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا گوڑا شریف میں حضرت شاہ صاحب اللہ جو تھے سیال سے بیٹھتے سیال شریف سے یہ سارا توحید وجودی کا سلسلہ تھا حضرت رحمت اللہ علیہ پہ بالکل توحید وجودی غالب آ گئی تھی روتے رہتے تھے لیکن وہ اس وقت اس بلند مقام پر تھے جہاں عام آدمیوں کے لیے ممکن ہی نہیں تھا کہ ان سے کوئی استفادہ کر سکتا بس وہ روتے رہتے تھے خاموش رہتے تھے کوئی ضرورت کی بات ہوئی تو کر لی وغیرہ وہ چپ رہتے تھے یہ توحید وجودی کے حضرات میں آ جاتے کہ اللہ کی طرف بھرپور توجہ قائم رہتی ہے کوئی چیز اس میں مخل نہیں ہوتی اور یہی انبیاء علیہ السلام کی ارواح کا بھی حال ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی ارواح مکمل طور پر اللہ کی طرف متوجہ رہتی ہیں اور درمیان میں جب ان کے روزہ مبارک پہ کوئی سلام کرنے والے جاتے ہیں یا کسی کے سلام تو انہوں نے جواب دینا ہوتا ہے تو وہ اس کے کلام کا جواب بھی دیتے ہیں اور التفاق اس کی طرف سے بھی اللہ کی طرف سے بھی کٹتا نہیں یہ دونوں چیزیں چلتی رہتی شاہ بلی اللہ اللہ علیہ نے اس وادت الوجود اور وادت الشہود کو جوڑنے کی کوشش کی اور انہوں نے وجود اور شہبود کو ایک ہی ثابت کرنے کی کوشش کی پھر ان کے بعد ان کے صاحبزادے الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کوشش کی لیکن زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ دونوں نظریے الگ الگ سے رہیں گے بھی اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ان دونوں کو جوڑ سکے اور کہے کہ یہ دونوں چیزیں ایک ہو گئیں وجود کی وادت اور شہود کی وادت یہ جو یہ جو یہ جو غالب ہے نا اس پہ بھی ایک کی حالت ہوگی تھی وہ جو کہتے ہیں نا کہ اصل شہود و شاہد و مشہود ایک ہے حیران پھر مشاہدہ ہے کس حساب میں یہ سب وجودی تھے اور وجودیوں کا غلبہ ہو گیا تھا اور دلی جو تباہ ہو گیا ہے آخری زمانے میں انہی حضرات کا غلبہ ہو گیا تھا اور لوگ اس چیز کو نہیں سمجھ سکے اگرچہ ہمارے مشاہد رحمہ اللہ وہ حق پہ تھے وہ سچائی پہ تھے لیکن لوگ سمجھ نہیں سکے کہ یہ کیا کہتے ہیں اور لوگوں میں اتنا علم بھی نہیں اس لیے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ جو ہے نا فرشتے اور ارباب اللہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں یہ پہلا کام ہے جو ملائے اعلیٰ میں ہوتا ہے اور وہ جو انتفاق ہے اللہ کی طرف سے اسے کوئی چیز کم نہیں کر سکتی اور یہ معنی ہے خدا کے اس پر مان کے یومین بہی اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہیں وہ تصویر بیان کرتے ہیں اپنے پروردگار کی وہ اور اس پر ایمان لاتے ہیں بڑی زبردست بات یہ ہے قرآن قرآن ایسی چیز ہے پگل جاتا ہے آج اور قرآن اگر اللہ اس کے علوم اور معانی کو نازل کر دے کسی آدمی پہ آدمی مر جائے زندہ نہیں بچتا دیکھو اللہ نے کیا کہا اللہ نے کہا وہ فرشتے جنہوں نے آج اٹھایا ہوا ہے اور وہ فرشتے جو اس کے ارد گرد ہیں وہ مجھ پر ایمان لاتے ہیں یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ایمان بالغیب کا اللہ نے اس کے لیے کہا کہ وہ ایمان لاتے ہیں اگر خدا عرش پہ خود بیٹھا ہوا ہوتا تو پھر ان کے ایمان کی تعریف ہی کیوں کی جاتی وہ تو مشاہدہ کر رہے ہوتے یہ دلیل ہے ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ کی اور جتنے ماتریدی ہیں وہ اسی لیے اور شاعرہ اسی لیے کہتے ہیں کہ فرشتے بھی اسی طرح ایمان لاتے ہیں جیسے انسان ایمان لاتا ہے اور مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ انسانوں میں گمراہ ہو جاتے ہیں گلائے کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے لیکن فرشتوں میں ایسی گمراہی نہیں چلتی وہ گدنا جس طرح اللہ کو بن دے کے ایمان لانا انسانوں کا ہے ایسی فرشتوں کا بھی ہے فرشتے کوئی دیکھ نہیں رہے ہوتے اللہ کو کہ مشاہدے سے ایمان لے آئے اگر وہ مشاہدے سے ایمان لے آئے تو ان کی تعلیم کا کیا فائدہ ہے پھر ہم نے اور ان میں فرق کیا ہوا <coughs> مشاہدے سے وہ ایمان لے آئے اور ہم دلائے سے ہم ویسے بھی افضل ہیں اللہ نے یہ کیوں کہا یوم اس لیے کہ وہ مشاہدہ نہیں ہے ایمان کی بنیاد وہاں بھی ایمان بھی لگائے گئے ایک چیز دوسری چیز نظام اور وہ جو اللہ کے فرشتے وہاں ہیں ان کو کیا ہوتا ہے ان پر القاع کیا جاتا ہے ان کے پروردگار کی طرف سے صالح نظام اور ان کو یہ حکم ہوتا ہے کہ وہ اس کے خلاف چلیں جو نظام خدا کا مطلوب نہیں ہے اس کے لیے بدعا أَبْوَابِ تو الْإِلَاهِ تو اللہ تعالیٰ کا فیض اللہ کا جو اللہ کا کرم اللہ کی بخشش اور ثقافت ان فرشتوں کو اس طرف لے آتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ رہی ہے تب پھر مطلب یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ہمارے فرشتے معافی مانگتے ہیں ان گناہوں کی جو انسان کرتا ہے اور انسانوں کے لیے دعا مانگتے ہیں شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کیونکہ پورے نظام کی تبدیلی کی بات کرتے ہیں اس لیے دیکھیے انہوں نے یہاں سے بنیاد رکھی اور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جس نظام کو بڑھاتے چلے جائیں گے بڑھاتے چلے جائیں گے عقیدہ اعمال شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی پوری عزت اللہ اس بالغاہ میں تین چار چیزیں بہت اہم ہیں ایک ان میں سے یہ ہے کہ شاہ صاحب زندگی کے تقریباً ہر موضوع کو چھوتے ہیں اور اس میں حکمتیں بیان کرتے ہیں روزے کیوں رکھے جائیں نماز کیوں پڑھی جائے وضو کیوں کیا جائے پاک کیوں رہا جائے جہاد کیوں کیا جائے یہ کیا کیا جائے یہ کیا کیا جائے اس میں سب جگہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ حکمتوں کا بیان کرتے ہیں تاکہ اگلے انسانی میں آئے اور انسان کو کام کرے اور دوسرے شاہ اللہ رحمت اللہ علیہ ہر کچھ وقفے کے بعد نظام پہ آ جاتے ہیں ہر کچھ وقفے کے بعد نظام پہ آ جاتے ہیں یہ نظام ایسا ہے یہ نظام ایسا ہے یہ نظام ایسا ہے یہ نظام ایسا ہے اس لیے کہ شاہ اللہ رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ مجھے اللہ نے سمجھا دیا جب وہ بیس اکیس سال کے تھے تو اللہ تعالی نے ان کی طرف الہام کیا اور یہ بات یہ دو سو سال سے پتہ چلی اگر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی بات جھوٹ مبنی ہوتی خدا اس بات کو کتابوں میں غرق کر دیتا خدا اسے چلنے ہی نہ دیتا شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ ان کے بعد ان کے صاحبزادوں کی تحریک پھر سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کا جہاد پھر اس کے بعد ہندوستان میں مختلف مدارس کا قیام پھر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کی مقبولیت پھر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کا عروج پھر ان کے مطابق کام کرنا یہ سب اس بات کے ذریعے کہ اللہ نے جو کچھ ان سے کہا تھا وہ واقعی خدا کی طرف سے تھا اگر شیطان کی طرف سے ہوتا تو اللہ ہی اسے مٹا دیتا وہ چلتے ہی سترہ سو ساٹھ میں ان کا انتقال ہوا اٹھارہ سو ساٹھ انیس سو ساٹھ اور ڈھائی سو سال شاہ صاحب رحمت اللہ کو ہو گئے دنیا سے گزرے ہوئے اب بھی جو ہم بیٹھ کے ان کی بات کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کو اللہ نے قبول کی شاہ صاحب رحمت اللہ نے فرمایا مجھے میرے پروردگار نے بتایا کہ آئندہ جو زمانہ آ رہا ہے نا ہم نے اس زمانے میں تبدیلی کے لیے تمہیں امامت کے مقام پر فائد کیا ہے اللہ نے مجھے سمجھایا کہ سارے نظام توڑ دیے جائیں گے اور سارے نظاموں کو ٹوٹنا چاہیے تاکہ جو نظام ہم تمہیں سمجھا رہے ہیں کہ غالب اس لیے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہاں پر دوسرا کام بتایا حجت اللہ میں کہ اللہ کے رشتے ملا اعلیٰ میں ہوتے ہیں اللہ نے ان کا کام یہ لگا رکھا ہے کہ وہ دنیا میں سارے نظام کے لیے دعا کرتے رہے اور برے نظاموں کے لیے بد دعا کرتے رہے اور اسی طرح اللہ کا کرم اور فیض جو ہوتا ہے ان کیا جاتا ہے کہ تم نظام میں تبدیلی کی بات کرو اور اسی لیے اس کے بعد وہ تھوڑا سا آگے چل کے کہتے ہیں یعنی بلکہ اگلی بات کہتے ہیں کہ پوری عبارت سن لیجئے پھر آپ دیکھیں نظام کے کیسے بات ہوتی ہے پھر شاہ صاحب رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ ملا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ فاضل ہوں جو فرشتے ہوتے ہیں ان کے انوار ان کی برکات وہاں پہنچتی ہیں بہنا سیما بہنا اور وہاں پر یہ سارے نور فرشتوں کے جو ہوتے ہیں آپس میں مل جاتے ہیں اور بڑی روح کے پاس یہ ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس روح کے متعلق بتایا ہے کہ اس روح کے کئی ایک منہ ہوتے ہیں اور ہر منہ میں اس کی کئی ایک زبانیں ہوتی ہیں اور ہر زبان میں وہ جو روح ہے اس کی مختلف بولیاں ہوتی ہیں وہاں پہنچ کے ملائے آلہ میں کشئی ان واحد سب مل کے ایک ہو جاتے ہیں اور اس کا نام ہے حضیرت القدس ایک روح ہے تشریف کی بات میں کبھی کریں یہ وہی ہے حضیرت جس کا پچھلی مرتبہ مطلب ذکر آیا صاحب رحمۃ اللہ کہتے ہیں اس روح کے بہت سے چہرے ہیں دس بیس چار سو جتنے بھی ہوں ہر ایک منہ میں زبان ہے اور اس کی ہر زبان اور ایک بولی بولتی ہے جو یہ زبان بولتی ہے ایک زبان ہندی بولتی ہے دوسرے منہ میں جو زبان ہے وہ اردو بولتی ہے تیسرے میں پنجابی بولتی ہے کیونکہ میں عربی بولتی ہے الگ مختلف زبانیں وہ بولتی رہتی ہیں شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے حضیرت القدس بڑی اس بڑی روح کے ساتھ جا کر فرشتوں کا نور مل جاتا ہے یہ سارے مل ملا کے ایک جسم بن جاتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے اس حضیرہ القدس میں اجتماع ہو جاتا ہے یہ سارے کے سارے متفقہ فیصلہ کر لیتے ہیں وہ انوار بھی وہ برکتیں بھی اور تیسری غیر القدس بھی یہ سب پہلا فیصلہ کر لیتے ہیں اقامت ہی لطن وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا نظام ڈھونڈو بے نجات بنی آدم کہ انسان کو آرام پہنچے من الدواہی المعاشیہ کہ انسان کے معاشی مسائل اور اسی طرح اس کی آخرت بھی بنے یہ شاہ صاحب اللہ علیہ نظام کی یاد کرتے پہلے بھی نظام کا ذکر آیا ایک بات ہو گئی اس مقصد کے لیے کہ دنیا میں نظام اچھا چلنا چاہیے سر کے دو فائدے حاصل ایک معیشت ٹھیک ہو اکانومی اور دوسرے لوگوں کی آخرت جی کو کیا کرتی ہیں وہ ساری روح اور اس کے ساتھ انوار برکات مل کے بے تقبیل اب اللہ یوم دن وہ کہتے ہیں کہ کوئی آدمی ڈھونڈو اس زمانے کا جو سب سے زیادہ پاک ہو جو سب سے زیادہ اچھا ہو تو کہتے ہیں اس میں جو کمی کوتا رہ گئی ہے نا اپنے نور اپنی برکتوں اور دعاؤں سے پہلے تو اس آدمی کو ٹھیک کرو وہ تمشیتی امرحدیناتھ اور پھر کہتے ہیں اچھا اب لوگوں کے دل میں اس رہنما کی اس شخصیت کی محبت کو ڈالو تو ہوتا یہ ہے کہ المستعدین من المستادین اس زمانے کے معاشرے میں جتنے لوگوں کے دلوں میں نور باقی ہوتا ہے ایمان اور باقی کی کا ان کے دلوں میں اس لیڈر کی محبت ڈال دی جاتی ہے کیا کرتے ہیں انگوب کہ اپنی جماعت کے قائد کی فرما برداری کریں وہ یقون امت یہاں تک کہ یہ پارٹی جو دو نظام ٹھیک کرنے کے لیے اٹھے کہ لوگوں کی اقتصادیات معاشیات ٹھیک ہو اور لوگوں کی آخرت ٹھیک ہو یہ پوری ایک جماعت پارٹی بن جاتی ہے اللہ اس پارٹی کو منتخب کر لیتا ہے عروم اور پھر وہ جو آدمی جس کی انہوں نے تکمیل کی تھی فرشتوں نے اور حضیرت القدس والوں نے وہ کہتے ہیں اچھا اب اس طرح کرو کہ یہ جسے تم نے لیڈر بنا دیا نا دنیا میں فی ہی کے دل میں ڈالو کہ اس وقت کی سیاست کو کیسے نبٹنا روشن اسے خواب میں آ کے بتاؤ کہ پارٹی کیسے چلانی ہے وہ ہتھ اور نہ آپ میں آؤ نہ اس تو کوئی بات دل میں ڈالو بلکہ آواز دو چھٹی ہوئی آواز کہ تم نظر نہ ہو روح کو بتا دیتے ہیں تم نے نظر نہیں آنا فرشتوں کہتے ہیں تم نے نظر نہیں آنا اور اس کو بتاؤ کہ اس موقع پہ کیا فائدہ ہونا چاہیے ملک میں کیا چیز اچھی ہے کیا بری منستا لہو اور کبھی کبھی وہ القدس سے فیصلہ ہوتا ہے فرشتوں کے متعلق کہ فرشتے اور فرشتوں تم چلے جاؤ اور جا کے تکلم شفان اس کے سامنے بیٹھ کے بات کرو کہ تمہاری قوم کی نجات کس میں ہے تمہاری پارٹی کیسے چلے گی یہ دوسرا کام ہو گیا تیسرا کام وہ حضیرت القدس سے ہوتا ہے نسر احباری جو لوگ اس پارٹی میں شامل ہو جائیں ان کی مدد کرو وہ تقریباً اور اس پارٹی کے جتنے ورکر ہیں ان کو قید کے قریب کرو بلانا منصب دان سبھی اللہ اور اسی طرح جو اس پارٹی کے مخالف لوگ اللہ کی زمین میں خدا کے نظام میں جو اس پارٹی کے ذریعے نافذ ہونا ہے رکاوٹ جو لوگ بن رہے ہیں لانت ان پہ بھیجو وزیرت القدس سے ہوتا ہے وہ تقریبا تقریباً اور جو اس پارٹی اور لیڈر کی مخالفت کرے اس انسان کو تکلیفوں میں مبتلا کرو اصول نبوا یاد رکھو انبیاء علیہ السلام کو جو نبوت دی جاتی ہے نا اس نبوت کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد یہ ہے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں اور اسی لیے جب یہ اجتماع ہو جاتا ہے انوار برکتیں حضیرت القدس اور وہ بڑی روح یہ سب فیصلہ کر لیتے ہیں تو پھر اگر یہ مسلسل ہوتا رہے بے القدس تو اسے ہی کہتے ہیں کہ جبریل امین فلاں کے ساتھ ہو گئے روح القدس کی اس نے روح القدس نے اس کی مدد کی وہ تسمر ہونا خبر خاتون اور پھر وہی آدمی ہوتا ہے جس کے ہاتھ پر خدا کچھ برکتوں کو ظاہر کرتا ہے ایسی برکتیں جو لوگوں نے اس کی پارٹی میں کبھی نہیں دیکھی ہوتی اور یہی وہ برکتیں جس کو لبی ہونے کی صورت میں ہم قرار دیتے ہیں یہ ہے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی پوری عبادت کہتے ہیں سیرت القدس میں ہوتا کیا پہلی بات انہوں نے بتائی اللہ کی طرف توجہ دوسری بات انہوں نے یہ بتا دی کہ فرشتے نظام کے حق میں حمایت میں اللہ سے دعا مانگتے اور جو سارے نظام کے خلاف چلتا ہے اس کی تباہی کی دعا مانگتے ہیں مسئلہ سارے کا سارا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں دو نظام بالکل درست ہونے چاہیے ایک انسانی معاشیات کا نظام اور ایک عام اسی انسانی معاشیات کا نظام اگر ٹھیک نہ رہے تو اس کے نتیجے میں آدمی ایمانی پہ قائم نہیں رہ سکتا چار دن پاکا پڑے پانچویں دن اللہ پر اعتراض پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے آدمی کو سردی گرمی کا موسم بغیر گرم کپڑوں اور بغیر پنکھے اور ہوا کی بسر کرنا پڑے تو اللہ سے شکایتیں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں یہ معیشت ہے جو ضروری ہے کہ انسان کے لیے اچھی ہو اور انسان اس کو تھام اور یہ وہ حقیقت ہے جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سیدنا رضی اللہ عنہ جب وہ مکہ مکرمہ میں بیمار ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے اور آپ صبح کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے تو آپ نے دیکھا خیمے سے خون بہ رہا ہے تو آپ نے کہا یہ سعد کا خیمہ نہیں ہے پتہ چلا انہیں کا تو سال رضی اللہ عنہ کو کسی زمانے میں زخم آ گیا تھا وہ زخم کھل گیا اور رضی اللہ عنہ گویا مایوسی کی حالت میں چلے گئے کہ اب تو وفات ہی ہو جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کر واپس آئے اور سعد رضی اللہ عنہ سے بات شروع کی انہوں نے کہا اللہ کے رسول میری ایک ہی بیٹی ہے اور تو میرا کوئی ہے نہیں بیٹے کی بھی کوئی امید نہیں تو میں چاہتا ہوں اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں دے دوں حضور صلی اللہ علیہ بات ٹھیک نہیں انہوں نے کہا اللہ کے رسول وال آدھا مال اللہ کی راہ میں لے لیں آدھا میری بیٹی کے لیے آپ نے بنا یہ بھی ٹھیک ان کا بس فلس ایک بٹا تین میری بیٹی کے لیے اور دو بٹا چار بکیا مال آپ لیتے اللہ کے راہ میں تو فرمایا میں سات تیسرا حصہ اللہ کی راہ میں بسر قطیر اور تیسرا حصہ اللہ کی راہ میں دو یہ بہت بڑی چیز ہے باقی اپنی بیٹی کے لیے رکھو تیسرا حصہ اللہ کی راہ میں دے دو سو میں تینتیس روپے اور چھیاسٹھ اپنی بیٹی کے لیے رکھو اور فرمایا ساتھ تم اپنی اولاد کو دنیا میں کھاتا پیتا چھوڑ کے جاؤ یہ زیادہ بڑی چیز ہے اچھی چیز ہے بجائے اس کے کہ تم دنیا میں نہ رہو اور وہ اپنی ضروریات زندگی کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ پہنو اور پھر اللہ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم تمہیں اولاد بھی دے گا اور اللہ تعالیٰ نے ابھی تو تمہارے ذریعے مسلمانوں کو بڑی عزت دینی ہے اور ایک قوم کو بڑا ذلیل کرنا ہے یہ سب کچھ رضی اللہ خود راوی تھے پھر انہوں نے ایران جب پتا کیا تو انہوں نے کہا یہ وہ چیز تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتائی تھی کہ اللہ مسلمانوں کو پتا دے گا اور قوم رسوا ہو جائے گی تو جو مشرقین تھے وہاں وہ رسوا ہو گئے اور سعد رضی اللہ عنہ نے بیٹے بھی دیے عمر ابن سعد کی جو روایت آتی ہے نا یہ ہوتا ہے کبھی کبھی کہ اللہ کے جو اچھے بندے ہوتے ہیں نا وہ ہوا دیکھ کے مٹی دیکھ کے انہیں خوشبو آ جاتی ہے کہ یہاں پہ کوئی شب ہے یا خیر اللہ تعالیٰ ایسے احوال بھی کھول دیتا ہے بغیر کسی وجہ کے انہیں کسی انسان سے دہشت شروع ہو جاتی ہے بغیر کسی ظاہری سبب کے انہیں کسی انسان سے محبت ہو جاتی اللہ کی بڑی حکمتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ القاع کرتا ہے اس کے دل پہ کہ یہ شر ہے اس سے بچوں یہ خیر ہے اس میں حصہ ڈال کئی سال کے بعد پتا چلتا ہے کہ میرے دل میں اس کی نفرت کیوں آ گئی تھی اور محبت کیوں آ گئی تھی سعد رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے جب معاملہ چلا تھی دن علی رضی اللہ عنہ کے دور میں جنگوں کا تو سعد رضی اللہ نے مدینہ منورہ سے باہر اپنا گھر بنا بڑے لوگ گئے ان کے پاس کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ نے شورا کے لیے جن چھ آدمیوں کو رکھا تھا ان میں عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تھا پانچ رہ گئے تھے اور پھر سعید رضی اللہ کا بھی انتقال ہو گیا چار رہ گئے تھے وہ بیرہ بن الجار رضی اللہ عنہ پھر پھر تلا زبیر رضی اللہ عنہ ایک ایک کر کے شہید ہو گئے پھر یہ دیکھ کے تلا رضی سعد رضی اللہ عنہ رہ گئے تھے لوگوں نے کہا سعد کے پاس چلو امیر مومنین رضی اللہ عنہ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بعد خلافت اگر کسی کے پاس جا سکتے ہیں تو ان میں ایک آدمی بھی وہ موجود ہے تو سعد رضی اللہ کے پاس گئے سعد رضی اللہ کا لوگوں میں بالکل تنہائی میں چلا گیا ہوں میں تمہارے معاملات میں حصہ ہی نہیں دیتا ایک دن بیٹھے ہوئے تھے اور میں خلافت کی بحث چل رہی تھی لوگ لڑ لڑ رہے تھے کیا کیا ہو رہا تھا تو سعد رضی اللہ عنہ کے اس محل میں بڑی حویلی تھی ان کی گرد اڑنے لگی مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ گھوڑا گھوڑا تھا ہوا آیا اور گرد اڑنے لگی تو سعد رضی اللہ عنہ کا اللہ یہ جو اس گرد میں گھوڑے پہ بیٹھا ہے لڑکا میں تیری بنا مانگتا ہوں لوگ کہتے ہیں جب وہ گرد سے باہر آیا گھوڑا تو عمر نے آ کے کہا میرے مدینہ منورہ میں لوگ بحث کر رہے ہیں خلافت کس کی خلافت کس کی اور آپ کو تھا اور آپ تنہائی میں بیٹھے مطلب چلے اور خلافت ان کا چھوڑ دے میرے بیٹے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا آپ نے فرمایا تھا سب سے اچھا مومن وہ ہے جو ایک گوشے میں زندگی اپنی بسر کرے متقی اور پرہیزگار ہو اور چھپا ہوا ہو لوگوں سے بس میں ایسی زندگی گزارنا چاہتا ہوں یہی عمر ابن سعد ہے جو کربلا میں گیا اور سیدنا حسین رضی اللہ کے دوستوں سے ساری جماعت سے اپنے خون کے خون سے ہاتھ رنگے کہ یہی چیزیں ہوتی تو اس لیے نظام کی تبدیلی یہ شاہ صاحب رحمت اللہ جو بار بار اس پر زور دیتے ہیں نا ہوتا یہ ہے کہ افراد کے ذریعے نظام کی تبدیلی آتی ہے اب نظام کی تبدیلی کیسے آئے اوپر سے اللہ کے فرشتے دعا مانگتے ہیں کس کس کے لیے دعا مانگتے ہیں اس نظام کی تباہی کے لیے جو انسانوں کی معیشت کو برباد کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا ہے اولاد کو کھاتا پیتا چھوڑ کے دنیا سے جاؤ بجائے اس کے تمہارے بعد لوگوں سے مانگنے یہی وہ بنیاد تھی کہ سیدنا جناب رضی اللہ کے زمانے میں ایک نصرانی عیسائی مانگ رہا تھا لوگوں رضی اللہ عنہ فرمایا میری خلافت میں مانگتے ہو مطلب یہ تھا کہ میں نے لوگوں کے لیے مقرر کر دیا ہے وظیفہ جیسے آج کل مہذب ممالک میں ہے نا کہ اگر آپ کو جاب نہیں مل رہی تو گورنمنٹ آپ کو پے کرے گی رضی عنہ کا میری خلافت میں مانگ رہے ہو تو اس نے کہا کیا کروں ٹیکس دینا ہوتا ہے ہر مہینے جزیہ حکومت جو وصول کرتی ہے غیر مسلموں سے تو عمر رضی اللہ نے کہا بڑے افسوس کی بات ہے جب تم نوجوان لڑکے تھے تو ہم تم سے کام لیتے تھے اور آج جب تم بوڑھے ہو گئے ہو تو ہم تم پہ ٹیکس لگائیں اور ٹیکس میں تمہاری مدد نہ کریں امیر رضی اللہ نے اسی دن حکم جاری کیا کہ میری مملکت میں اس عمر سے زیادہ جب کوئی آدمی ہو جائے بوڑھا ہو جائے تو ہماری حکومت کی طرف سے ٹیکس اس پہ مو یہ ہے وہ اعتراض جو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پہ ان کے مخالفین کرتے ہیں کہ اللہ نے جزیے کا حکم قرآن میں دیا تھا عمر رضی اللہ عنہ نے قرآن کو منسوخ کر دیا وہ بہت سی مثالیں دیتے ہیں کہ قرآن یہ کہتا ہے عمر یہ کہتا ہے قرآن یہ کہتا ہے عمر یہ کہتا ہے تو عمر تو قرآن کا مخالف تھا مخالفت نہیں کی بھائی انہوں نے اسی حکم کے متعلق کہہ دیا کہ بس ٹھیک ہے ایک حد ہوتی ہے جب ایک آدمی ہماری ملکت شہری ہے بوڑھا ہو گیا ہے نہیں کما سکتا تو ہم اس پہ ٹیکس پھر لگائیں یہ ایک طرح کی زیادتی ہے میں ٹیکس لگا یہ ساری بنیادیں ہوئی اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس یمن کے لوگ آئے اور انہوں نے کہا مومنین یہ معاہدہ ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں یہ لکھ کے دیا کہ ہم اتنا ٹیکس سینٹرل گورنمنٹ کو دیں گے اور اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو کم کر دیں تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا یہ معاہدہ میں نے ہی تو لکھا تھا تو انہوں نے کہا جی مگر آپ اسے تبدیل کر دیں تو انہوں نے کہا عمر رضی اللہ عنہ المومنین جو فیصلے کر گئے ہیں میں بہت مشکل سے انہیں تبدیل کرنے والا ہوں تمہیں پتا نہیں عمر خلیفہ راشد ٹھیک یہی لفظ آتے ہیں سلی کو کا خلیفہ راشد تھے اللہ نے انہیں بڑی صحیح جگہ پہ رکھا تھا اس لیے میں اس کے فیصلے تبدیل نہیں کروں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کئی جگہ سے درخواست آئی کہ اس گورنر کو ہٹا دیں اس کو لگا دیں انہوں نے کہا میں عمر رضی اللہ عنہ کے مقرر کردہ افراد کو تبدیل کرنا پسند نہیں کرتا اس لیے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ٹھیک اس خلافت کو قائم کر کے گئے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا منشا مبارک خود وہ چاہتے تھے تو یہ خلافت راشدہ جو ہے اس کا انکار کوئی آسان بات نہیں اگر یہ احمد خان صاحب نے لکھا اپنے فتوا میں جہاں انہوں نے نماز پر بحث کی ہے پانچویں جلد میں اس میں انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے لکھا ہے کہ ہمارے والد یہ بتاتے تھے کہ اگر کوئی آدمی خلافت راشدہ کا انکار بھی کر دے اور راشدین کو نہ مانے تو بھی وہ کافر نہیں ہو جاتا لیکن اس جملے کے پیچھے بہت بڑی چیزیں ہیں خلافت راشدہ کا انکار کوئی آسان بات نہیں ساری خلافت کے دور میں انہوں نے بنیادیں وہ مہیا کر دی کہ انسان معاشی اعتبار سے آرام سے زندگی بسر کریں اس کی اصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ملتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمرانوں کے فرائض میں کیا گنا یہ آپ دیکھ لیں پھر اس کے بعد ایک فلاحی مملکت جو اسلام کہتا ہے وہ کیا ہے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا حاکم جو بھی وقت کا ہے اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ تمہارے کپڑوں کا بندوبست ہے تعلیم کا بندوبست کرے کھانے پینے کا بندوبست کرے سر چھپانے کے لیے جگہ دے ایک نوکر دے جو تمہارے کام آ سکے اور اگر تم سے وہ ملازمت کروائے تو تمہاری سواری کا بھی بندوبست کرے اور جو اجرت تمہیں وہ دے وہ ایسی اجرت ہو جس سے تم بھی آدمی رہ کیا گیا جب گورنمنٹ کسی ہر آدمی کو اس کی ریزیڈینس بھی دے اس کی ٹریولنگ الاؤنس بھی دے اس کو تنخواہ بھی دے کھانا بھی دے پینا بھی دے کپڑے بھی دے اور تعلیم کا بھی بندوبست کرے تو پھر یہ فلاحی مملکت نہیں تو اور کب بنے ہیں یہی وہ چیز تھی جو خلفاء راشدین کرتے رہے یہاں تک کہ نشام بن عبد الملک کا دورہ ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اتنی مضبوط بنیادیں بنا کے گئے ہیں اور ان کے بعد آنے والے یہ الگ بات ہے بنو میاں جو بھی ظلم کرتے رہے یا بنو بات نے کیا کیا اس بحث میں نہیں لیکن خلافت کی وہ جو بنیادیں تھیں نا وہ نہیں ہلا سکے انہوں نے نہیں ہلایا دو باتیں آپ کو بتاتا ہوں عمومی جو اتنے بدنام ہیں اپنے ظلم اور ان چیزوں کے لیے ان میں نشان کا یہ حال تھا کہ ساری اس کی شخصیت کے جو بھی معاہد ہیں ان سمیت اس نے کہا میرے دور میں کوئی آدمی ایسا میری مملکت میں بتاؤ جس کی آنکھیں نہ ہو اور اسے میں نے ایک نوکر مزید نہ دے دیا ہر ایک آدمی جس کی آنکھیں نہیں تھی گورنمنٹ نے کہا اس کو ایک نوکر دو جس کے ذاتی کام بھی کرے اور اس کو لاٹھی بھی دو تاکہ یہ چلے اور نوکری کے ساتھ چلے ہر بینا آدمی کے لیے سہولت ہے آنکھوں والوں کے لیے کیا سہولتیں تھیں ایشان بن عبد الملک کے زمانے میں اس سے پہلے بھی اس کے بعد بھی ان انگلیوں نے ہر جگہ ہر محلے میں ایک ڈسپینسری کھول دی اس زمانے کی حکیموں کی دوائیاں مفت ملتی تھی اور ہر مسجد میں انہوں نے کہا جہاں جمعہ ہوتا ہے جمعے کے بعد اطبا بیٹھیں گے اور مفت لوگوں کو دیکھیں گے اور علاج کریں گے اسپین میں یہ حال تھا کہ وہاں ایک ہزار آدمیوں کے علاج کا بندوبست کیا گیا وہ اسپتال بنایا گیا جس میں ایک ہزار مریض بے وقت رہائش کی سہولتیں رکھتے ایک عیسائی لکھتا ہے خود کہ میں گیا وہاں اور میں نے جا کر ان کا امتحان لیا اور جو سب سے اچھا طبیب تھا میں نے لکھوایا وہاں اسپتال میں جا کے بیمارستان کہتے تھے بیمارستان میں جا کر لکھوایا کہ مجھے پیٹ کی کچھ تکلیف ہے تو جو سب سے اچھا حکیم ہو اس کو تو سب سے اچھے جو حکیم تھے وہ تھوڑی تاخیر سے آئے مریضوں کی لائن لگی ہوئی تھی میں بھی چلا گیا انہوں نے میری نظر دیکھی جو علامات تھی ساری دیکھنے کے بعد کچھ لکھا اور نوکر کو دے دیا وہ نوکر سے جی لے گیا اور میں کمرے میں گیا اور اکیلا کمرہ ایسا خوبصورت کمرہ ایسے بیڈ دکھے ہوئے بستر لگے ہوئے اور خوشبو آ رہی ہے اور پھول لگے ہوئے میں حیران رہ گیا تو ان کا آپ کے یہاں دیکھ تھوڑی دیر کے بعد وہ بنا ہوا گوشت لے آیا پھر کچھ دیر گزری تو دودھ لے آیا پھر کچھ دیر گزری تو پھل لے آیا الگ تین دن تک انہوں نے خوب میری خدمت کی اور پھر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ میں چلے جائیں اور بھاپ ہے تین بات وہ بھی کر لیں میں نے وہ بھی کیا اور پھر طبیب باتیں تھے وہ روز مجھے دیکھتے تھے اور چھپ چھپ کر کے چلے جاتے تھے تیسرے دن جب آئے تو ان کے ساتھ اور لوگ بھی تھے انہوں نے کہا کہ ان کا بستر وغیرہ سامان بستر تو نہیں باقی سامان جیسا وہ باندھ دیں تو میں نے کہا کیا ہوا انہوں نے کہا ہماری شریعت میں مہمان نوازی تین دن تک جائز ہے آج تیسرا دن پورا ہو گیا تو آج آپ لے کچھ نیچے جس دن ایسا ہوا کہ انہوں نے میں اتنی ترقی کر کے مجھے تو تو کوئی مرد تھا نہیں تین دن مہمان نوازی کرتے یہ وہ بنیادیں جسے نام عمر رضی اللہ خلافت کی استباد کر کے گئے تھے لوگ نہیں ہٹ سکے ہشام نے کہا ہر جگہ علاج فری میڈیکل فری ہو جائے کسی آدمی کا کسی آدمی کے کسی آدمی کی ایجوکیشن فری ہو جائے اور کیا چاہیے اس معاشرے اور دوسرا واقعہ ہزاروں واقعات ہیں ایسے ہی سناتا ہوں جعفر منصور اتنا ظالم امام روحی پر احمد اللہ کو جیل میں زہر دے دیا بغاوت ہو گئی اور تکیا سر کے نیچے سے نکال کے رات کو سوتا نہیں تھا دیکھتا تھا اور کہتا تھا پتا نہیں آج یہ تکیا میرے سر کے نیچے ہے کل کس کے سر کے نیچے ہوگا اور اس کو ایک لڑکی سے بڑی محبت ہوئی عشق کی حد تک پاگل ہوئی اس لڑکی نے گھر میں گانے بجانے کا کچھ بندوبست کیا ہوا تھا قاضی یہ وقت وہاں سے گزرے اور انہوں نے کہا کہ اس عورت کو پیش کیا جائے اگلے دن وہ پیش ہو گئی تو انہوں نے کہا جو کل میں نے سنا ہے نا آپ ان ساری چیزوں کو گھر سے نکال دیں ہم ایسی محفلیں سجانے کی اپنے معاشرے میں اجازت نہیں دے سکتے اس نے کہا تم کون ہو ان کا میں وہ ہوں کہ اگر چاہوں تو تمہیں جیل میں بھجوا سکتا ہوں یہ عدالت ہے آرام سے بولو اس نے کہا تم جانتے ہو میں کون ان کا ہاں میں جانتا ہوں تم خلیفہ منصور کی ایک پائشہ عورت ہو جس سے وہ محبت کرتا ہے میں جانتا ہوں اچھی طرح کا تو مجھ پہ الزام لگا رہے اس کا تم جو کچھ کر سکتی ہو کر لو اور چلی جاؤ اور اتنا یاد رکھو کہ میں تمہیں جیل نہیں دی اگر میں جیل میں بھیج دوں تو تمہیں کوئی چھڑا نہیں سکے گا وہ خلیفہ منصور کے پاس چلی گئی اور جا کر اس نے شدید احتجاج میں زمین پہ پاؤں مارنے شروع کر دیے رونے لگی کہ میں جو دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہوں اس کی اس مملکت میں یہ عزت ہے خلیفہ منصور سے مناتا رہا مناتا رہا ہیرے جواہرات دیے اور کہنے لگا کہ خدا کے لیے مجھ سے روٹو نہیں مان جاؤ اس نے کہا تو اس کا کیا کے اس کا میں اسے کچھ نہیں کر سکتا اس لیے کہ میری مملکت میں اگر انصاف نہیں رہے گا تو ہم رپٹ جائیں گے ہم اس قابل ہی نہیں رہیں گے کہ ہمیں کوئی رہ رہنے دے انصاف ضروری ہے میرے قاضی نے جو کچھ کہا ہے اس کا فیصلہ درست ہے باقی یہ میری نجی زندگی ہے تو مجھے اچھی لگتی کچھ نہیں کر سکا قاضی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے نظام ایسا بنا دیا تھا خلافت کی بنیادیں اتنی مضبوط کر دی تھی لوگ ہٹ ہی نہیں سکے ٹیکس نہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے کہا عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ ان پہ گئے زمانے میں جمع ہو گئے عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ نے کہا کسی نے کہا کہ حکومت نے ہم پہ ظلم کیا تھا تو اس نے انہوں نے پوچھا تم پہ کیا ظلم ہوا تھا ان کا فضر کا جو باغ تھا نا وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا تھا اور وہ کر عمر نے چھین کے اسے حکومت کا بنا دیا تھا تو عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ فرمایا سیدنا علی رضی اللہ عنہ تو بیچ میں آئے تھے پھر اس وقت تمہیں کیوں نہیں لے گئے ان کا ان کے زمانے میں لے لیا ہوتا انہوں نے کیوں نہیں تمہیں دیا اور پھر فرمانے لگے کہ عمر اس سے بہت بڑا آدمی تھا تو جس سے ظلم کرتا یہ خلافت کی اساس تھی بنیادیں تھیں تاکہ لوگوں کو معاشی طور پر بھی آرام ملے اور لوگ دوسری طرف آرام سے رہیں لیکن ان کی زندگیوں میں وہ خوشحالی پیدا نہ ہو جنہیں اللہ سے غافل کر دے دونوں کے درمیان انہیں رکھا اسی لیے قاضی یوسف کو ہارون رشید نے خط لکھا ہے اور قاضی ابو یوسف نے کو رحمت اللہ لکھا ہے کہ میری حکومت اب جم گئی ہارون رشید کے زمانے میں اچھے خاصے عباسی جم گئے معمول کا دور تو خیر بہت ہی اچھا تھا تو اسے لکھا حضرت امام یوسف رحمت اللہ کو کہ آپ بتائیں کہ حکومت کیسے کرنی ہے اقتصادی نظام اپنی مملکت کے پورے اکانومی کے سسٹم کو امام یوسف رحمت اللہ علیہ نے ایک سوال ایک خط کے جواب میں چار پانچ سو سات سو سفے لکھ کے بھیجے اور اس میں کہا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں عراق اتنا تھا اتنا اس سے ٹیکس وصول ہوتا تھا پھر عبید اللہ کا دور آیا تو عراق اتنا پتا ہوا اتنے پیسے وصول ہوتے تھے آپ کا دور آیا عراق عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کئی گنا زیادہ اس سے اب فصلیں پیدا ہو رہی ہیں ٹیکس کیوں کم آ رہا ہے آپ کی حکومت کیا کر رہی ہے اور پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا لکھا کہ بائیس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی نا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قیمتیں یہ تھی لوہا اس بھاؤ بکتا تھا سونے کا یہ بھاؤ تھا فلاں فلاں فلاں چیز چیز چیز اور یہ خط لکھا ہے انہوں نے ایک سو ستر کے قریب تقریباً ڈیڑھ سو سال کے بعد فرماتے ہیں ڈیڑھ سو سال میں آپ کی حکومت اتنے وسائل زیادہ ہو گئے پونے دو فیصد قیمتیں بڑھ گئی ہیں اللہ کو کیا جواب دنیا کی کون سی ایسی اکانومی ہے کہ پوری دنیا میں پونے دو سو سال میں پونے دو ڈیڑھ سو سال میں پونے دو کی قیمتیں بڑھ جائیں اور قاضی کہے کہ اللہ سے ڈرو کیا جواب دو گے مہنگائی ہوگی یہ وہ نظام تھے بنیادیں تھیں اسی لیے عمر رضی اللہ انہوں نے سختی سے سود پہ پابندی لگائی اور انہوں نے کہا کہ لوگوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفات کے وقت نہیں پوچھ سکا کہ سود کی کیا کیا <coughs> چھوڑ دو کو اور ہر وہ چیز جو سود کے شبے میں آتی سود ایک تو وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا اور سود یہ تھا جو حقیقی سود تھا کہ آدمی کسی سے قرض لیتا تھا اور وہ کہتا تھا کہ قرض اتنے پیسوں کے اضافے کے ساتھ فلاں تاریخ کو واپس کر دینا یکم اکتوبر کو تم اس سے دس ہزار دے رہے ہو اور تم اس کو پندرہ نومبر کو ڈیڑھ مہینے بعد گیارہ ہزار روپے واپس کرنا یہ ایک ہزار سے دس ہزار کے مقابلے میں آتا تھا یہ سود تھا ہوتا یہ تھا کہ لوگ سود نہیں دے سکتے تھے جب وہ جاتا تھا تو کہتا تھا اچھا تم سود نہیں دے سکے پندرہ نومبر آ گئی اب اس طرح کرو کہ پندرہ دسمبر کو دے دینا ایک مہینہ اور لے لو دس ہزار اپنی جگہ پہ قائم ایک ہزار تھا جو میں نے اپنا نفع لیا تھا اور ایک ہزار اور بڑھا دو دو ہزار ہو جاتے تھے وہ کس سے شروع کر دیتا تھا وہ کس سے دیتا رہتا تھا دیتا رہتا تھا وہ سود ہی نہیں اترتا کون لیتا تھا نتیجہ یہ تو اس طرح خون چوس لیتے تھے یہ سود تھا حقیقی اور ایک ہوتا ہے ربا حکمی یعنی حکمی طور پہ سود اور اصل میں وہ سود وہ نہ ہو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا وہ حکمی ربا جو تھا نا جس پہ سود کا حکم لگایا جا سکے سیدنا جناب رضی اللہ کے متعلق کہتے تھے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھ سکا کاش مجھ سے دریافت کر لیتا تو لوگوں سود کو بھی چھوڑ دو اور جو چیز شبے میں ڈالتی ہے اسے بھی چھوڑ دو حکمی ربا کیسے ہوتا ہے حکمی ربا ایسے ہوتا ہے صلی اللہ صاحب آگے بحث کریں گے ان شاء اللہ تفصیل سے بات کریں گے اسے سمجھنا چاہیے چھ چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گنوائیں آپ نے سونا چاندی گندم جو کھجور اور سونا چاندی گندم جو کھجور اور نمک چھ چیزوں کے متعلق فرمایا کہ دیکھو جب بھی ان کی سودے کرنے ہیں تو سواون کے سوائن برابر برابر ہونے چاہیے ایک کلو نمک ایک کلو نمک لین دین ہو سکتا ہے اور یدم بھی ایک ہی مجلس میں یہ ہوگا اس میں قرض نہیں ہو سکتا کہ قرض لے لیا ایک کلو نمک مہینے بعد آ کے ایک کلو نمک پھر وہ واپس لوٹا دے گا کہانی اس بحث کو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر ان میں سے کوئی بھی ایسا کرے گا کہ وہ قرض کے طور پر دے دے تو وہ سود کا کاروبار ہو جائے گا اور کوئی بھی ایسا کرے گا کہ کوئی آدمی ایک کلو نمک لے اور واپسی میں وہی بیٹھے بیٹھے ڈیڑھ کلو نمک کوئی اس سے کر لے یہ بھی سود ہو جائے گا اسی پہ ہفتے سے رضی اللہ عنہ اس سود کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کیا تھا اتنا جڑے پکڑ چکا تھا سود اس معاشرے میں کیا آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے صرف تین مہینے پہلے سود ختم کر دو نظام عربوں میں اتنے گہرے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ختم کر دیتے فوری طور پہ پورا معاشرہ تباہ ہو کر رہ جاتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت کے ساتھ ایک نظام کو نہیں نہیں چھوڑا چھیڑا چھیڑا بالکل اور غلاموں اور باندیوں کا نظام تھا شریعت نے حدود مقرر کر دی وقت کے ساتھ ساتھ جو بھی اس بھی تبدیلی آتی رہی لیکن غلاموں اور باندیوں کا نظام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کم سے قدم کرتے تھے پورا معاشرہ اوپر سے نیچے ہو جاتا نہیں چھوڑا اور دوسرا سود اس طرح وہاں کی معیشت میں گھس گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سود کو نہیں چھڑا وفات سے صرف تین مہینے پہلے یہ فرما دیا کہ اچھا اس سود کو ختم کرو حضرت بلال رضی اللہ عنہ گئے انہوں نے کیا کیا کھجور نمک سونا چاندی جو گندم یہ سب چیزیں تھی نا ان کو فرمایا تھا کہ یدم بے سوام کے سوائے ایک ہی مجلس میں سودا ہونا چاہیے اور برابر برابر ہونا چاہیے کمی بیشی نہیں کرنی حضرت بلال رضی اللہ عنہ گئے حضور صلی اللہ علیہ سے کھجورے لے کے اور بڑی عمدہ کھجورے وزنی ایک کھجوروں کی قسم کا نام ہے تو حضور صلی اللہ علیہ بلال یہ کہتے ان کا اللہ کے سے بےکار رزی کھجورے لے گیا تھا مارکیٹ میں گیا میں نے اس سے کہا کہ تم اپنی کھجورے مجھے کم دے دو یہ زیادہ ہیں یہ لے لو تو اس نے زیادہ کھجورے لے لی اور بڑھیا قسم کی اچھی کھجورے مجھے دے دی تو حضور صلی اللہ علیہ بلال یہ تو سود ہے اگر آپ کو ایسے کرنا ہے تو آپ اپنی کھجوریں بیچیں اور جو پیسے حاصل ہوں اس پیسے کے ذریعے پھر آپ نے کھجوریں خرید یہ سود کیا تھا حکمی طور پہ سود تھا اس میں سود کا حکم لگائے حقیقی سود وہی ہے جو پیسے کی تبادلے میں آتا تھا اس کی دوسری مثال آپ سے ارد کریں اس عجیب پہ لوگوں نے اعتراض بھی کیا ہے لیکن نہ سمجھنے کی وجہ سے اعتراض ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھا نا کہ سونے کا جب سودا کرو تو سونے کے عوض میں سونا ایک تو مجلس وہی ہونی چاہیے نشست وہی ہونی چاہیے قرض پہ نہیں کرنا اور دوسرے برابر برابر ہونا چاہیے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک جگ تھا سونے کا بنا ہوا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس کے مقابلے میں ایک ایسا جگ لے لیا جو کم سونا تھا اس تو دونوں بیٹھے ہوئے ہیں خریدنے اور بیچنے والا بھی اور سونے کا تبادلہ ہو رہا ہے کمی اور زیادتی کے ساتھ حضرت ابو دردار رضی اللہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا معاویہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ سود ہے حضرت معاویہ رضی اللہ نے کہہ دیا کہ میں سمجھتا ہوں اس سودے میں کوئی حرج نہیں یہ جو میں نے کیا بس اس پہ ابو دردار رضی اللہ کھڑے ہو گئے اور ان کا معاویہ میں اللہ کی قسم اس زمین میں نہیں رہوں گا جس زمین میں کسی حکمران کو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سناؤں اور آگے سے وہ کہے کہ میں اسے ٹھیک سمجھتا ہوں میں اس زمین پہ رہنا گوارا نہیں کرتا اور اٹھے اور آ کے عمر رضی اللہ شکایت کی یہ سودا ہو رہا تھا ایسے میں نے کہا ایسے معافیا نے کہا آپ اپنے گورنر کی قبر لیں ایسے ہوا حضرت رضی اللہ عنہ نے جو کچھ کیا حضرت عمر رضی اللہ نے خط لکھا اور کہا زردہ سچ کہتے ہیں اور ایسا سودا نہیں ہونا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جسے سود کہتے تھے یہ سود ہے حکمی ربا حقیقی اور ربا حکمی حقیقت کا سود اور جس پہ سود کا نام جس پہ سود کا حکم لگایا جائے دولت چیزیں پکا یہ کرتے ہیں نا یہ بات اصل میں یہ تھی کہ تھا تو یہ سود واقعی لیکن اس سے معاویہ رضی اللہ عنہ کا اپنا اتحاد یہ تھا جگ پہ نقش و نگار زیادہ جو اس کے میں دیا جا رہا ہے اس میں سنائی کم ہوئی ہے تو آخر اس کی قیمت زیادہ ہو جائے گی جب باریکی کا کام اس پہ کیا گیا تو پیسے زیادہ لگے ہوں گے نا اس پہ اتنا کام نہیں ہوا تو پیسے کم لگے ہوں گے تو وہ جو اس پہ سنائی کی قیمت تھی وہ ایک دوسرے کے برابر میں آ جائے گی تو سونے کی بڑھوتری جو ہے وہ سیٹ ہو جائے گی یہ سوچ نہیں کرے گا انہوں نے یہ سمجھا اس بات سے حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کو حقیقت میں صحابہ رضی اللہ عنہ کو اتنی نفرت کی چوب سے کہ انہوں نے ان کے اس اشتہار کو تسلیم نہیں کیا اور مدینہ منورہ چلے گئے اور کہا کہ میں اس بات کو نہیں حضرت رضی اللہ عنہ بہت متقیہ بہت پرہیزگار ان کی اہلیہ ام الدردہ رضی اللہ عنہ <clears throat> بڑی نیک خاتون حضرت ابو الدردہ رضی اللہ عنہ جب انتقال ہونے لگا تو ان کی اہلیہ نے کہا کہ ابو دردا دنیا چھوڑ کے جاتے ہو اور پہلے آپ آئے تھے میرا رشتہ مانگنے میرے ماں باپ سے تو انہوں نے دیا تھا اب میں اپنا رشتہ خود آپ کو دیتی ہوں اور چاہتی ہوں کہ جنت میں آپ کی بیوی رہو اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے تو نے بڑی محبت کی دردا سے لانا سے فرمانے لگے کہ اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ تم میرے بعد ایک تو پھر نکاح نہ کرنا کسی سے جب تم اسی طرح آؤ گی تو اللہ تعالیٰ میرا حق بنتا ہے مجھے تمہیں دے دے گا جنت میں پھر ہم میاں بیوی کی طرح رہیں گے اور دوسرے کا کسی سے مانگنا نہیں تو انہوں نے کہا اگر میں مانگوں گی نہیں کسی سے بھی کچھ نہیں کہوں گی تو پھر میرا گزارا کیسے چلے گا حضرت اللہ فرمایا یہ جو گاؤں کے باہر روڈ ہے نا سڑک اس سے جو لوگ اپنی سبزیاں لاد کر لے کے جاتے ہیں تو ان سبزیوں والوں کی چیزیں اور گندم جو بھری جاتی ہے وہ اس کے دانے فرش پہ گرتے رہتے ہیں بس انہیں اکیلا اکٹھا کر لیا کرو اور پیس کے روٹی بنا لو اور اس کو پکا کے کھا لو جہاں تک کہ اللہ کے یہاں میری تمہاری ملاقات ہو جائے اس سے مانگنا نہیں لیکن ان کو رضی اللہ عنہ کون نے ایسے چھوڑ سکتا تھا خلافت میں جتنے لوگ تھے سب ان کا مسلسل خیال کرتے رہے ان کے پاس جاتے رہے عبد الملک جو ہے اتنا بڑا آدمی بن گیا اس وقت شہزادہ تھا مدردہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بیٹھا رہتا تھا بیت المقدس میں وہ رہتی تھی بیت المقدس میں نماز پڑھا کرتی تھی تو پیچھے عورتوں کی سبوں میں جا کے یہ شہزادہ ان کے پاس بیٹھا رہتا تھا خیر ان پر اتنی زیادہ نوبت نہیں آئی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے پیغام بھیجا نکالا تو انہوں نے انہیں جواب میں یہ ساری بات سنائی کہ میرے شوہر کا انتقال ہو رہا تھا اور اس طرح میری بات ہوئی تھی تو میں آپ سے انکار نہیں کر سکتی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے انہیں پیغام بھجوایا وہ اتنے دانش مند اور کھلا معاشرہ تھا نا اب کوئی کسی کو یہ پیغام بھیج سکتا ہے انہوں نے کہا وہ چل پھر روزے رکھا کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتایا تھا کہ جو روزے رکھتا رہتا ہے اسے اپنے خواہشات پر قابو رہتا ہے وہ عورت تھی ان کو معاویہ رضی اللہ عنہ پیغام بھجوایا تو ان ان کی نیکی اس درجے کے آدمی تھے وہ ایک فکرے کو برداشت نہیں کر سکے اور سیدھے پہنچے مدینہ منورہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ شکایت کی معاویہ رضی اللہ عنہ کا اگرچہ درست نہیں تھا لیکن یہ کہ وہ سود کا جو حکم ہے وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے یہ حکمی ربا ہے اس کو بھی شریعت کیا کیا ختم کرو تاکہ معاشرہ سارے طور پر چلے اسی سود کی ایک مثال ہے اور بھی عیسائیت کی بھی اور یہودیت کی بھی وہ ان شاء اللہ بات کریں